السلام علیکم آئی ہوپ کہ لاسٹ لیکچر جو تھا پوائنٹرس پر وہ کافی ریویلنگ تھا آج کا جو لیکچر ہے وہ سم ہاؤ بیس کرے گا اس کی اس لیکچر میں حاصل کردہ نالج کے اوپر ہم اس کو ایز اے پری ریکویزٹ لیں گے ہم well no more discuss simple pointers آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں دو بہت اہم کانسیپٹس ڈسکس کیے جائیں گے ایک پہلا کانسیپٹ جو ہے وہ رے پوائنٹرس کا ہے اور دوسرا پوائنٹرز ٹو فنکشنس کا یہ کانسیپٹ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ارے پوائنٹرس اور پوائنٹرس ٹو فنکشنس ان دونوں کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی وائڈ اسپریڈ نہیں ہے نارملی جو انٹرمیڈیٹ لیول پروگرامرز ہیں وہ ان دو کانسیپٹس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ most of the documentation lacks the description about these concepts بہت ساری کتابوں میں ان کانسیپٹس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل آپ نہیں پائیں گے تو ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ ارے پوائنٹرس اور پوائنٹرس ٹو فنکشنز کے بارے میں ہے سو so, آئیے شروع کرتے ہیں پہلے ہم ذرا سی بات کر لیں پوائنٹر ویریبلس اور پوائنٹر کانسٹنٹس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ پوائنٹر ویریبل ایک ایسا ویریبل ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایڈریسز اسٹور کروا سکتے ہیں ہم نے ایڈریس آپریٹر بھی یوز کیا سو ایڈریس آپریٹر سے حاصل ہونے والا ایڈریس جو ہے وہ ایک ڈیجٹ ہوتا ہے کسی بائٹ کا ڈیجیٹل ایڈریس ہوتا ہے ایک نمبر ہوتا ہے اسے آپ پوائنٹر کانسٹنٹ کہتے ہیں اور جہاں وہ ایڈریس آپ اسٹور کرتے ہیں اسے آپ پوائنٹر ویریبل کہتے ہیں فرض کیجئے کہ آپ نے ایک ارے لیا ہوا ہے سنگل ڈائمینسلر ارے کا نام اے ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر اور اس کا سائز ہے فائیو آپ نے انٹیجر ارے فائیو سائز کا ڈکلیئر کیا اس کا نام اے ہے تو فائیو سائز کا ارے جو جب آپ ڈکلیئر کریں گے تو انڈیجر چونکہ چار بائٹس کا ہوتا ہے تو ارے بیس بائٹس لے گا کر لیتے ہیں کہ یہ والا ارے جو ہے یہ میموری میں ایڈریس فور فائیو ٹو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یعنی اس ارے کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کی فرسٹ بائٹ جو ہے وہ ایڈریس فور فائیو ٹو پر ہے اور اس سے onward increasing four five three four five four so on and so forth یہ جو فور فائیو ٹو میں نے کہا ہے لاسٹ ٹائم لیکچر کے اینڈ میں میں نے ایک آپ کو ٹپ دی تھی کہ تمام RAM addresses normally hexadecimal digits میں ہوتے ہیں تو یہ 452 بھی ایک ہیکسا ڈیسیمل ایڈریس ہے ہم اس کو ہیکسا ڈیسیمل نوٹیشن میں لکھ رہے ہیں تو سی uh, لینگویج کی اسپیسیفکیشن یہ کہتی ہے کہ ایک سنگل ڈائمینشنل ارے کا جو نام ہوتا ہے جیسے اس ارے کا نام اے ہے وہ اس کے پہلے ایلیمنٹ کا اسٹارٹنگ ایڈریس ہوتا ہے یعنی یہ ارے جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے ایڈریس فور فائیو ٹو سے تو اے جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس ایڈریس کو فردر مور یہ ایک پوائنٹر کانسٹینٹ ہے یعنی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں جہاں جہاں اے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ address four five two hex اب اگر آپ ان ڈائریکشن کریں ہم لکھتے ہیں اسٹار اے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اب اے جو ہے وہ ایڈریس ہے 452 ایک پوائنٹر کانسٹنٹ ہے ایک ایڈریس ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے پوائنٹر ٹو انٹیجر چونکہ رے انٹیجر ٹائپ کا ہے تو اس کا ہر ایلیمنٹ بھی انٹیجر ہوگا تو پہلے ایلیمنٹ جو کہ ایک انٹیجر ہے تو پہلے ایلیمنٹ کا جو ایڈریس ہوگا وہ پوائنٹر ٹو انٹیجر ہوگا سو so اب ان ڈائریکشن کرنے سے پہلا ایلیمنٹ ایکسس ہونا چاہیے یعنی جب آپ اسٹار اے لکھتے ہیں تو اس سے آپ کا کمپیوٹر یہ انسٹرکشن پرسیو کرتا ہے کہ یہ جو ایڈریس ہے اس پہ جاؤ اور اس کو ایز این انٹیجر چار بائٹس اس سے یہاں سے شروع ہونے والی چار بائٹس کو ایز انٹیجر ایکسس کرو لیکن آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سی لینگویج میں کسی بھی ارے کا اسٹارٹنگ ایلیمنٹ جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے A of zero A sub zero کر کے لکھ سکتے ہیں سملرلی اگلے ایلیمنٹ کو اے آف ون لکھیں گے ٹو تھری اور فور فور سے آگے آپ نہیں جا سکتے اس پرٹیکولر کیس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ارے کا سائز ہے فائیو اور جو پہلے ایلیمنٹ کا سبسکرپٹ ہے وہ زیرو ہے تو میکسیمم کا سبسکرپٹ فور ہو سکتا ہے یعنی ہم یو کہہ لیتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی کہ سی لینگویج کے تمام اریز زیرو بیسڈ ہوتے ہیں ان کی لوور لمٹ سبسکرپٹ کی زیرو ہوتی ہے اور سبسکرپٹ کی اپر لمٹ فور ہوتی ہے سوری اگر ارے کا سائز 5 ہے تو 4 ہوگی یا ارے کا سائز n ہے تو n مائنس ون ہوگی جی تو اب ہم تھوڑا سا پوائنٹر ارتھمیٹک کرتے ہیں اپنے ارے کے نام اے کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ اے جو ہے ایک پوائنٹر کانسٹنٹ ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے انٹ اسٹار یا پوائنٹر ٹو انٹیجر تو پوائنٹر ارتھمیٹک کے رولس کے مطابق اگر میں اس میں ون ایڈ کر دوں تو کتنی بائٹس کے ہوں گی یہ پوائنٹر جو ہے یہ ایک اسپیسیفک پوائنٹر جو ہے اے جو ایڈریس ہے یہ کس کو پوائنٹ کر رہا ہے ایک انٹیجر کو اس ایرے کے پہلا ایلیمنٹ جو ایک انٹیجر ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے تو اس میں ون ایڈ کرنے سے اس انٹیجر جتنی بائٹس اسکیپ ہوگی یہ پوائنٹر اس سے چار بائٹس آگے چلا جائے گا اور اب اگر میں انڈائریکشن کرتا ہوں یعنی میں لکھتا ہوں اسٹار اے پلس ون تو اس سے ارے کا ایلیمنٹ نمبر ون ایکسس ہوگا پہلا ایلیمنٹ نمبر زیرو اور دوسرا ایلیمنٹ نمبر ون ایکسس ہوگا یعنی لوزلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں جو اسٹیٹمنٹس ہیں star A plus something for example A plus I اور اے سبسکرپٹ آئی دونوں اکیولنٹ ہیں اور حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی یہاں پہ ایک بہت اہم سوال آتا ہے کہ یہ سبسکرپٹ آپریٹر کا کیا بہیویئر ہے تو میں یہاں بھی بتاتا چلوں کہ جو سبسکرپٹ آپریٹر ہے اس کی دو ریکوائرمنٹس ہیں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ کوئی پوائنٹر ہونا چاہیے جیسے اے تھا پوائنٹر کانسٹنٹ ہو یا پوائنٹر ویریبل ہو ڈزنٹ میٹر لیکن اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک پوائنٹر ہونا چاہیے ہم اپنے موجودہ کانٹیکس کی بات کر رہے ہیں اور سبسکرپٹ کے جو بریکٹس ہیں ان کے درمیان میں you must have an integer آپ کے پاس ایک انٹرجر یا انٹیگرل ایکسپریشن یعنی ایک جمع دو کوئی ایکسپریشن لکھیں جس کا جواب ایک انٹیجر آتا ہو وہ ہونا چاہیے یہ چیز ایک بہت انٹرسٹنگ بات سجیسٹ کرتی ہے تھوڑا انتظار کیجیے ہم ایک اور ویریبل لیتے ہیں پی ٹی آر جس کی ٹائپ ہے پوائنٹر ٹو انٹیجر اے جو ہے it's a point constant P T R it's a point variable تو ہم لکھ سکتے ہیں P T R is equal to A اس سے کیا ہوگا پی ٹی آر میں اے جو ایڈریس ہے فرسٹ ایلیمنٹ کا فور فائیو ٹو وہ پی ٹی آر میں اسائن ہو جائے گا اب سبسکرپٹ آپریٹر کی جو ہم نے ابھی بات کی تو آپ بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں P T R of zero P T R of one P T R of two کیونکہ ہوگا کیا اگر آپ لکھتے ہیں P T R of one for example تو یہ ٹرانسلیٹ ہوگا انڈائریکشن اسٹار جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سین کے اوپر star P T R plus one is equal to whatever جو بھی آپ اسائن کروانا چاہیں P T R pointer to integer ہے اس میں ون ایڈ کرنے سے وہ چار بائٹ اسکپ کرے گا پھر آپ انڈائریکشن کر رہے ہیں تو ایکچولی یہ ارے کا فرسٹ ایلیمنٹ ایکس کرے گا جی تو یہاں پہ کنکلوژ کیا ہوا آپ سبسکرپٹ سبسکرپریٹ کو یوز کرتے ہوئے جس طرح ارے کے ایلیمنٹ ایکس کر رہے تھے تو آپ یہ پوائنٹر کانسٹنٹ سے بھی کر سکتے ہیں پوائنٹر ویریبل سے بھی کر سکتے ہیں سبسکرپٹ آپریٹر کا یہ بہیویئر ہم ابھی تھوڑی دیر میں مزید ایکسپلین کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات یہ ہے کہ کمپائلر آپ کے پروگرام میں جہاں جہاں بھی ارے کا نام اے دیکھے گا ایکچولی اس کا مطلب کیا ہوگا starting address of the array four five two in this case یعنی آپ کے پروگرام میں اے نام کا کوئی ویریبل یا کوئی سمبل ایگزٹ نہیں کرے گا ایکسیکیوٹیبل پروگرام میں اے کا مطلب ہے فور فائیو ٹو دل بی نو اے وہ صرف وہاں پہ فور فائیو ٹو ہوگا یعنی اگر میں اسٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں P T R is equal to A تو it will translate into actually compile ہو کے کچھ اس طرح کی چیز ایکسیکیوٹ ہوگی کہ pointer variable P T R میں ایڈریس رکھواؤ فور فائیو ٹو یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر میں لکھوں A is equal to P T R اس سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آر کی ویلو اے کو اسائن ہو جائے بٹ دیٹس ناٹ آل ہم نے بھی جو بات کی اس کی روشنی میں A is equal to P T R translate ہوگا actually four five two address four five two is equal to P T R یعنی آپ ایک کانسٹنٹ کو ایک ویریبل اسائن کروا رہے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کی لیفٹ سائڈ پہ ایک میموری لوکیشن ہونا ضروری ہے جس کی ڈیٹا ٹائپ میچ کرتی ہو رائٹ right سائڈ سے سو کمپائلر آپ کو ایرر دے گا ٹیل می کہ وہ ایرر کیا ہوگا جی ہم نے کہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سبسٹ آپریٹر سے دور جا رہے ہیں پھر واپس آئیں گے تو ہم واپس آ چکے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اے آف اسی پرٹیکولر کانٹیکس میں جس میں بات کر رہے ہیں اے آف ٹو لکھتے ہیں اور آپ پی ٹی آر آف یا سب سبسکرپٹ ٹو لکھتے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں میں نے اسکرین پہ بھی لکھ دیا ہے اے آف ٹو کا مطلب ہوگا star indirection A plus two اور P T R of two کا مطلب ہوگا ان ڈائریکشن یعنی star P T R plus two دونوں اسٹیٹمنٹس کیا کریں گی ارے کا وہی element element number two zero based modify کریں گی لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہے پہلے ایکسپریشن کے اوپر غور کیجئے اس میں کتنے کانسٹنٹس ہیں اے ایک کانسٹنٹ ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ کمپائلر ایکچولی اے کوئی چیز نہیں ہے اے کی جگہ فور فائیو ٹو لکھا جائے گا سو so, ہوگا کیا اس پرٹیکولر ڈیجیٹل ایڈریس میں pointer constant four five two میں ٹو ایڈ کیا جائے گا اور اس ٹو پوائنٹر ارتھمیٹک کے تھرو ایڈ کیا جائے گا آٹھ بائٹس اسکیپ ہوں گی اور آپ ارے کے اس ایلیمنٹ پہ چلے جائیں گے لیکن نچلی والی اسٹیٹمنٹ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آر ایک پوائنٹر ویریبل ہے تو actually it will go to the variable P T R pointer variable P T R میں جا کے وہاں سے ایڈریس ریڈ کرے گا اس میں پوائنٹر ایرسمیٹک کے تھرو ٹو ایڈ کرے گا جس سے آٹھ پائٹ گی پھر انڈائریکشن ہوگی اور وہ پرٹیکولر ایلیمنٹ جو ارے کا ایلیمنٹ ہے وہ ایکس ہوگا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی والی اسٹیٹمنٹ میں کوئی ریڈ آپریشن نہیں ہے اے جو ہے جو کہ کانسٹنٹ تھا اس لیے کوئی چیز ریڈ نہیں ہوئی بلکہ صرف ایک انڈائریکشن کی وجہ سے ایک رائٹ آپریشن ہوا ہے میموری میں جو ہم نے ارے کے ایلیمنٹ میں جا کے کوئی اپنا نمبر لکھوایا تھا لیکن دوسری والی اسٹیٹمنٹ میں ایک ریڈ آپریشن بھی انوالو ہے پی ٹی آر میں سے ویلو ایڈریس ریڈ ہوا ہے اور پھر آپ نے پوائنٹ ارتھمیٹک پرفارم کیا پھر انڈائریکشن ہوئی تو ایک پھر اس کے بعد رائٹ آپریشن سو دوسری اسٹیٹمنٹ میں there is one read operation and equally one write operation so یہ بہیویئر ہے آپ کے سبسکرپٹ آپریٹر کا with pointer constant and pointer variables تو یہ بات تھی سنگل ڈائمینشنل ریز کے بارے میں یعنی ایک ون ڈائمینشنل رے کا جو نام ہوتا ہے وہ پوائنٹر ہوتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ رے آف انٹیجر تھا تو اس کا نام اے جو تھا it was a pointer constant it was a pointer to integer یعنی اگر میں اس کی ڈیٹا ٹائپ آپ کو بتاؤں تو سی لینگویج کے سنٹیکس کو یوز کرتے ہوئے پوائنٹر ٹو انٹیجر کو ہم انٹ اسٹار لکھتے ہیں اب آتے ہیں ٹو ڈائمینشنل ریز کی طرف جہاں سے ہمارا آج کا پہلا ٹاپک اسٹارٹ ہوگا ہم اس کو اچھی طرح سے ڈسکس کریں گے وہ ہے ارے پوائنٹرس کا ایک ٹو ڈائمینشنل ارے لیتے ہیں انٹ اے تھری فائیو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب میں اس ارے کو جو میں نے ٹو ڈائمینشنل ارے لیا ہے A three three five five cross کا ارے ہے اس کو میں اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیتا ہوں کہ تین روز اور ہر رو میں پانچ پانچ ایلیمنٹس تو میں اس کو کچھ اس طرح سے بھی پرسیو کر سکتا ہوں کہ it's an array of arrays یعنی ایک ٹو ڈائمینشنل ارے ہے یہ جس میں فردر تین سنگل ڈائمینشنل اریز ہیں اور وہ ان میں سے ہر ایک سنگل ڈائمینشنل ارے پانچ پانچ ایلیمنٹس کا ہے یعنی ایک ٹو ڈائمینشنل ارے کو ہم ارے آف اریز بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو تھی کنسپچل بات اب ہم اس ٹو ڈائمینشنل ارے کا کوئی ایلیمنٹ ایکسس کرتے ہیں جس طرح آپ سی لینگویج میں لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کا ایک ایلیمنٹ ایکسس کرتا ہوں A of one of four یعنی کہ رو نمبر ون کے اندر ایلیمنٹ نمبر فور یعنی کہ اور یہ دونوں زیرو بیسڈ ہیں یعنی کہ پہلی رو کو ہم رو نمبر زیرو کہہ رہے ہیں اور ہر رو کا پہلا ایلیمنٹ ایلیمنٹ نمبر زیرو کہلائے گا سو ہم ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں A of one of four یعنی رو نمبر ون کا ایلیمنٹ نمبر فور ہم نے سبسکرپٹ آپریٹر کی بات کی تو ابھی میں اسکرین کے اوپر لکھ رہا ہوں یہاں پہ دو سبسکرپٹ آپریٹر اویلیبل ہیں پہلا جو سبسکرپٹ آپریٹر لیفٹ سائڈ پہ ہے that will be evaluated first جس طرح کمپیوٹر جو ہے وہ ایک وقت میں صرف ایک آپریشن پرفارم کرتا ہے تو ایک وقت میں صرف ایک آپریٹر ایویلویٹ ہوگا subscript operator left to right evaluate ہوتا ہے یہ آپ کی سی لینگویج کی انفارمیشن ہے you can just confirm it so A of one of four کو اگر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ریزالو کروں تو یہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ A plus one indirection اور اس کے ساتھ سبسکرپٹ فور مزید ریزالو کریں اس کو تو یہ کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے بنے گی indirection then again indirection A plus one اور پھر پلس فور یعنی آپ اے میں ون ایڈ کر رہے ہیں ان ڈائریکشن کر رہے ہیں پھر آپ اس میں فور ایڈ کر کے پھر ان ڈائریکشن کر رہے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا جو ارے کا نام ہوتا ہے ٹو ڈائمینشنل ارے کا I'm going to give a statement now کہ ٹو ڈائمینسنل ارے کا جو نام ہے this is the address of the first row in that array جس طرح سنگل ڈائمینسنل ارے میں ارے کا نام was the address of the first element تو اب ٹو ڈائمینشنل ارے کا نام is the address of the first row single dimensional array کے نام میں جب آپ ون ایڈ کرتے تھے تو ایک ایلیمنٹ جتنی وہ پوائنٹر اسکپ کرتا تھا لیکن ٹو ڈائمینشنل دیکھ رہے ہیں اس میں جب آپ ون ایڈ کریں گے تو پوائنٹر ارتھمیٹک کے رولس کے مطابق پوری رو اسکپ ہوگی یعنی جو ہم نے ابھی ایکسپریشن لکھا ہے اسکرین کے اوپر اس میں اے پلس ون پوری رو ارے uh, کی پوری ایک رو یعنی پانچ انٹیجرز سکپ کر دے گا اس کے بعد ہم ان ڈائریکشن کرتے ہیں ایکچولی ٹو ڈائمینشنل ارے کا جو نام ہے جسے میں نے بتایا address of the first row لیکن ان ڈائریکشن کے بعد it becomes the address of one element یہ کیسے ممکن ہے جی ہاں پوائنٹرس کے ساتھ ایک کانسپٹ آتا ہے ان کی ایک طرح سے کاؤنٹنگ یونٹ ہوتی ہے for example two dimensional array کا جو نام ہے یہ address of the first row اس میں جب آپ ایڈیشن پوائنٹ پر پرفارم کریں گے تو یہ پوری روز اسکپ کرے گا لیکن فرسٹ ان ڈائریکشن کے بعد یہ روز کی بجائے کسی بھی رو کے اندر ایلیمنٹ اسکپ کرنا شروع کر دے گا یعنی اگر میں نے لکھا ہے star A plus one so اب ہوا کیا اس نے پہلی ایک رو اسکپ کی ان ڈائریکشن کے بعد اب یہ پہلی رو اسکپ کرنے کے بعد دوسری رو کے ایلیمنٹس اسکپ کرے گا سو so, اب جب میں پلس فور لکھوں گا تو یہ سیکنڈ رو کے اندر فور ایلیمنٹس اسکپ کرے گا فور انٹیجرس یا سکسٹین بائٹس اسکپ کرے گا اور اس سے اگلا والا انٹیجر ایکسس کرے گا سو so, ایسے پوائنٹرس جس طرح کے ارے ٹو ڈائمینشنل ارے کا نام ہے ایسے پوائنٹرس ارے پوائنٹرس کہلاتے ہیں اس کا سنٹیکس بہت انٹرسٹنگ ہے میں اس کو اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں کچھ کمپائلرس جو ہم نے ابھی ٹو ڈائمینشن ارے لیا int A of three of five تو اے کی ڈیٹا ٹائپ کو کہیں گے pointer to a row of size five تو اس کی ڈیٹا ٹائپ کو بتائیں گے اینٹ فائیو اسٹار جبکہ کچھ کمپائلرس کو کہیں گے اینٹ اسٹار فائیو یہ دونوں سنٹیکس میں لکھ رہا ہوں لیکن جو زیادہ اسٹینڈرڈ یوز ہوتا ہے یا جو ٹولس آپ یوز کریں گے ان میں ہم انٹ اسٹار فائیو جو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا اسکرین کے اوپر اس کو ہم یوز کریں گے تو ہم نے بات کی کہ ٹو ڈائمینشنل رے کا نام is the address of the first row of particular array ہماری اس ایگزامپل میں جو پہلی رو تھی اس کا سائز تھا five um so it was the address row of size five اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں اب ہم ایک اور اپنا جو ون ڈائمینشنل رے کی میموری تھی اس کو ریکال کرتے ہیں اور وہی چیز یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں وہ کیا ہے ہم نے ون ڈائمینشنل ارے کے کیس میں ایک پوائنٹر لیا تھا پی ٹی آر اور اس میں ارے کا نام جو کہ پوائنٹر کانسٹنٹ تھا اس کو اسائن کروا دیا تو ہم وہی کام یہاں پہ کرنا چاہیں گے ہم ایک pointer variable P T R لینا چاہ رہے ہیں جس میں ہم ارے کا نام اے جو پوائنٹر کانسٹنٹ ہے address of the first row وہ ہم اسائن کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم ہمارا کوشچن یہ ہے کہ اس پوائنٹر کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی ہماری اب تک کی ڈسکشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پوائنٹر کی ری ٹائپ ہونے چاہیے pointer to a row of size five of integers یعنی پی ٹی آر کو ایک ایسا پوائنٹر ہونا چاہیے جو پوائنٹ کر رہا ہو پانچ انٹیجرز کی ایک رو کو تو اس کو ہم اسکرین پہ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں اگر آپ پی ٹی آر کو ایک نارمل ڈبل پوائنٹر لیں گے اور اس میں اے اسائن کریں گے ٹو کا نام اسائن کریں گے تو آپ کو ڈیٹا ٹائپ مس میچ کا ایرر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ارے کا نام ٹو ڈائمینشنل ارے کا نام is the address of the first row یعنی اٹس این ارے پوائنٹر لیکن آپ کا کوئی دوسرا پوائنٹر جیسے ہم نے سنگل یا ڈبل پوائنٹر کی بات کی ہے وہ نارمل پوائنٹر اس کو ہم ایک اسٹیپ آگے لے کے چلتے ہیں پھر بات اور کلیئر ہو جائے گی ہم اب ایک تھری ڈائمینشنل رے لیتے ہیں int A two three five اس کو اگر آپ کنسپچلی دیکھیں تو یہ جو تھری ڈائمینشنل رے ہے اس میں دو پیجز ہیں جو فرسٹ ڈائمینشن ہے اس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ دو پیجز ہیں اور ہر پیج کے اوپر three rows and five columns are there یعنی دو پیجز اور ہر پیج کے اوپر three rows and five columns total elements کتنے ہوئے اس تھری ڈائمینشن ارے میں جی ہاں two multiplied by three multiplied by five اتنے یہ تھری ڈائمینشنل ارے اسٹور کر سکتا ہے اب ہم نے سیکنڈ اپنے دوسری ٹو ڈائمینشنل ارے کے بارے میں بات کی تھی کہ جی name of a two dimensional array is the address of the first row one dimensional array کے کیس میں it was the address of the first element اس کے بعد ٹو ڈی میں it was the address of the first row تو ہم اسی طرح سے ایک اسٹیپ اور آگے آتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں conceptually the name of a three dimensional array is the address of the first page in that array یا اس کو مزید پرائز کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس پرٹیکولر ارے میں جو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کا نام جو ہے is the address of the first page of size three cross five of that array یعنی ایک پیج آف انٹرجر uh, کا پوائنٹر ہے اور اس پیج کا سائز ہمیں اسپیسیفائی کرنا ہوگا 3 کراس 5 اس کو سینٹیکس وائز ہم اسی سینٹیکس uh, کو یوز کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھیں گے int star bracket 3 and brackets میں 5 اور یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اٹس این ارے پوائنٹر جو کہ ایک پیج کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کو ہم ایک اور ڈائمینشن سے بھی سمجھ سکتے ہیں جس طرح ایک ٹو ڈائمینشنل ارے کو ہم نے ارے آف اریز کہا تھا ایک ٹو ڈی ارے ہے اس کو آپ روز میں اگر سپلٹ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں تین روز ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تین ون ڈائمینشنل اریز ہیں بالکل اسی طرح سے ایک تھری ڈائمینشنل ارے کو اگر آپ پیجز میں کاٹیں سپلٹ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس والے تھری ڈائمینشنل ارے میں دو ٹو ڈائمینشنل اریز ہیں اور ان دونوں ٹو ڈائمینشنل اریز کا size three multiplied by five ہے مزے کی بات جی ہاں اور وہ جو تھری کراس فائیو کے دونوں ٹو ڈائمینشنل اریز ہیں وہ ان میں سے ہر ایک ارے کے اندر تین سنگل ڈائمینشنل اریز ہیں جن کی لینتھ فائیو ہے اوکے okay. سو so, اب ہم اس کو تھوڑا سا سمپل کرتے ہیں ہم نے جو پوائنٹر لکھا تھا انٹ اسٹار تھری فائیو اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ it's a pointer to a page جس کے اندر تھری روز اور فائیو کالمس ہیں لہذا یہ بھی ایک ارے پوائنٹر ہے اب ہم اس پرٹیکولر ارے کے اندر کوئی ایک ایلیمنٹ ایکسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ارے پوائنٹر کس طرح بہیو کرتے ہیں اب ہم اس تھری ڈائمینسل ارے کا کوئی ایک ایلیمنٹ ایکسس کرتے ہیں میں لکھتا ہوں A of one of two of four اور اس کو اب میں کچھ اس طرح سے پڑھوں گا کہ پیج نمبر ون ہم زیرو بیسڈ بات کر رہے ہیں تو پہلا پیج پیج نمبر زیرو ہوگا ہم A of one two four جب ہم لکھتے ہیں تو اسے میں یوں کہوں گا کہ پیج نمبر ون میں رو نمبر ٹو کے اندر ایلیمنٹ نمبر فور ایکس کرو جو پروسیجر ہم نے پیچھے فالو کیا تھا اس کو میں اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں ہم ایک ایک کر کے سبسکرپٹ آپریٹرس کو ہم اسٹیٹمنٹ کی فارم میں انڈائریکشن اسٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھ لیتے ہیں یعنی اے پلس ون انڈائریکشن پھر آپ اس میں اس میں آپ نے ٹو ایڈ کیا پھر انڈائریکشن پھر آپ نے فور ایڈ کیا ونس اگین ان ڈائریکشن ایک تھری ڈائمینشنل ارے میں کیا جو نام ہے آپ کے پاس اے اس میں ون ایڈ کرنے سے یہ ایک پورا پیج اسکپ کرے گا it's a pointer to the first page in particular array تو اس میں ون ایڈ کرنے سے یہ پورا پیج اسکپ کرے گا اور ایک انڈائریکشن کر چکنے کے بعد جس طرح ہم نے ابھی دیکھا ہے star A plus one first indirection کے بعد اس کی کاؤنٹنگ یونٹ اب پیج نہیں رہے گی پیج سے کم ہو کر یہ روز پہ آ جائے گا اور اب اگر آپ ارتھمیٹک پرفارم کریں گے تو یہ روز اسکپ کرے گا سملرلی ایک اور انڈائریکشن کے بعد اب یہ ایلیمنٹ اسکپ کرے گا جس طرح کے پلس فور ہو رہا ہے اور آخری انڈائریکشن تھرڈ انڈائریکشن کے بعد یہ وہ والا ایلیمنٹ اس پرٹیکولر رو کے اندر اور اس پرٹیکولر سیل کو ایکسس کر لے گا اینٹ نو مو بی پوائنٹر اب یہ وہ والا ایلیمنٹ ایکس کر چکا ہے فور ریڈنگ اور رائٹنگ اب ہم آخری بات کرتے ہیں تھری ڈائمینشنل ارے اور ارے پوائنٹرز کے بارے میں اگر میں ایک ایسا پوائنٹر ویریبل ڈکلیئر کرنا چاہوں جس میں میں اس تھری ڈائمینشنل ارے کا نام جو کہ ایڈریس ہے اس کے فرسٹ پیج کا یہ اسٹور کر سکوں تو اس پوائنٹر ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی اور اب اس کو ڈکلیئر کیسے کریں گے میں اس کا سنٹیکس اسکرین کے اوپر لکھ رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ اس طرح لکھیں گے انٹیجر پھر پیرنتھس میں ہم نے اسٹار پی ٹی آر اس کے بعد بریکٹس میں تھری اور فائیو لکھا ہے اس کو میں کچھ اس طرح سے پڑھوں گا that P T R is a pointer اس کے بعد it's a pointer to an to a two D array اور other a page of size three multiplied by five اس پیج کا سائز جو ہے وہ تھری کراس فائیو ہے یہ جو ڈفیکلٹ قسم کی ہم نے ڈیکلریشن دیکھی ہیں اس طرح کے پوائنٹرز جو ارے پوائنٹرز ہیں ان کو پڑھتے کیسے ہیں دیکھنے میں یہ کافی ہاربل لگتی ہیں لیکن ہم ویری شارٹلی اس کو دیکھتے ہیں کہ سی لینگویج میں کمپلیکس ڈیکلریشنس کو کیسے پڑھا جاتا ہے پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے آپ کیسے پہچانتے ہیں ان یور سی لینگویج کے کوئی پرٹیکولر فنکشن کال ہوا ہے یا ڈکلیئر ہوا ہے اگر میں لکھوں ایف اس کے بعد پیرنتھس لگا دوں تو اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ایف ایک فنکشن ہے تو یہ پیرنتھس ہوتی ہیں انہیں ہم فنکشن کال آپریٹر کہتے ہیں جب بھی آپ کسی آئیڈینٹیفائر کے ساتھ پیرنتھس لگا دیں گے تو سی لینگویج ایکسپیکٹ کرے گی کہ آپ فنکشن کال کر رہے ہیں کچھ اور رولز بھی ہیں لیکن آ, وہ آ, اس لیول پہ امپورٹنٹ نہیں ہے نیور ہماری کرنٹ ڈسکشن میں ہم جو یوز کر رہے ہیں یہ فنکشن کال کے لیے یوز ہوں گی ہم ایکچولی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سی لینگویج میں کمپلیکس قسم کی ڈیکلریشن ہیں انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے تمام دوسری لینگویجز کی طرح سی لینگویج کے رولز بھی فری ڈیفائنڈ ہیں اور ویل ڈیفائنڈ ہیں یعنی کمپائلر جب آپ کا پروگرام کمپائل کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایک لسٹ آف ہے کمپائلر انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا اس کے پاس ایک لسٹ آف اسٹیٹک پڑھے لکھے بنے بنائے رولس کا سیٹ ہے جس جس کو کو فالو کرتے ہوئے وہ آپ کو ایرر میسج دے دیتا ہے وارننگز ایشو کر دیتا ہے یا program on the other side صحیح طرح سے کمپائل ہو کے ایکسیکیوٹیبل جنریٹ ہو جاتا ہے تو جو ڈیکلریشن ہوتی ہیں ان کے اندر دو رولس بہت امپورٹنٹ ہیں ایک آپریٹر پریسیڈنس اور دوسرا ایسوسیٹیوٹی آپریٹر پریسیڈنس جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے I am to going to the precedence ہے کہ کون سا آپریٹر دو آپریٹر میں سے کون سا آپریٹر پہلے ایویلویٹ ہوگا کس آپریٹر کو فوکیت حاصل ہے دوسرے آپریٹر کے اوپر اور ایسوسیٹیوٹی یہ بتاتی ہے کہ جب تمام آپریٹر جو ایک ایکسپریشن میں لکھے ہوئے ہیں ان میں سب کی پریسیڈنس سیم ہو جیسے پلس مائنس اکٹھے لکھے ہوئے ہوں تو آرڈر آف ایویلویشن کیا ہوگا یعنی پلس مائنس کے کیس میں اگر آپ لکھیں two plus three minus four تو لیفٹ ٹو رائٹ ایویلویشن ہوتی ہے لیکن اگر آپ اسائنمنٹ آپریٹر کی بات کریں A is equal to B is equal to C تو اسائنمنٹ آپریٹر کی ایسوسیٹیوٹی رائٹ ٹو لیفٹ ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے right most assignment operator evaluate ہوگا A is equal to B is equal to C لکھنے سے پہلے سی بی میں اسائن ہوگا اور پھر بی اے میں اسائن ہوگا تو ہم بات کرتے ہیں کر رہے تھے فنکشن کال آپریٹر کی آپ کے پاس دو بنیادی آپریٹر ہیں جو ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں ڈیفینیشن ڈیکلریشن میں ایک آپ کے پاس بریکٹ اویلیبل ہے اور دوسرا فنکشن کال آپریٹر بریکٹ بتاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر جو ایلیمنٹ آپ نے بنایا ہے ویریبل بنایا ہے یہ ارے ہے جس طرح آپ اے کے بعد بریکٹس لگا دیتے ہیں تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ ارے بنانا چاہ رہے ہیں فنکشن کال آپریٹر کی پریسیڈنس سب سے زیادہ ہے اس کے بعد آپ کا بریکٹ آپریٹر ہے اور اس کے بعد آپ کے جو پوائنٹر سٹار وغیرہ ان کی پریسیڈنس آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس رول کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے زندگی کتنی آسان ہوتی ہے ایک ڈکلریشن میں لکھتا ہوں int star P T R bracket five آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے کیا یہ پی ٹی آر جو ہے یہ رے آف پوائنٹرز ہے یا it's a pointer to an array پھر سن لیجیے کیا یہ ارے آف پوائنٹرز ہے یا it's a pointer to an array of size five کے رولس یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بریکٹ آپریٹر کی پریسیڈنس زیادہ ہے اسٹار وغیرہ سے زیادہ ہے تو اس کو آپ پہلے انٹرپریٹ کریں گے یعنی کہ پی ٹی آر کے ساتھ آپ پہلے اس کو ارے ٹویٹ کریں گے اس کے رائٹ سائڈ پہ بریکٹ بتا رہی ہے کہ P T R is an array of size five اور پھر آپ انٹ اسٹار کی طرف آئیں گے کہ ایک ارے ہے اور اس کا ہر element pointer to integer type کا ہے انٹ آپ کو پوائنٹر ٹو انٹیجر بتا رہا ہے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کرتے ہیں اب میں نے P T R star T R کی پرنس لگا دی ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو کیا کیسے پڑھیں گے ہم جی اسٹار پی ٹی آر کی پرنس لگانے سے یہ ہوگا ہم کہیں گے کہ پی ٹی آر اس کی پریزیڈنس بڑھ جائے گی ہاں یہ فنکشن کال آپریٹر اب نہیں ہے یہ ہم نے نارمل یوز کی ہیں کیونکہ جو پیرنتس ہم نے لگائی ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ کوئی آئیڈینٹیفائر نہیں ہے انٹ لکھا ہوا ہے تو کمپائلر جو ہے وہ بیسکلی کانٹیکس سے یا سیاق و سباق سے یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ آپ فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں یہ نارمل ارتھمیٹیکل پیرنتس ہیں جس طرح سے آپ پیرنتس اپنے ارتھمیٹک کے یا ریاضی کے جملوں میں یوز کرتے ہیں کو ہائر کرنے ہائی کرنے کے لیے تو اس پرٹیکولر کیس میں P T R star P T R against parentheses کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ایویلوٹ ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ P T R is a pointer جی P T R is a pointer اس کے بعد نیکسٹ پرسیڈنس آپ کے پاس اویلیبل ہے بریکٹ کی so P T R is a pointer to an array bracket بتا رہا ہے کہ ارے سو اسٹیپ بائی اسٹپ پڑھتے آئے P T R is an is a pointer to an array of integers of size five یعنی کہ پی ٹی آر ایک پوائنٹر ہے to an array of size five اور دیٹ ارے آف یعنی یہ ایک پوائنٹر ڈکلیئر ہو گیا جو کہ ایک رو آف سائز فائیو یا ارے آف سائز فائیو کو پوائنٹ کر رہا ہے اب ہم اپنے لیکچر کا دوسرا اور بہت امپورٹنٹ پارٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے پوائنٹ ٹو فنکشنز اس سے پہلے ذرا کچھ لاجیکل uh, بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں جو پری ریکویزٹ ہے ہماری پوائنٹرز ٹو فنکشنز کا کہ آپ کا جو سی پی یو ہوتا ہے آپ پروگرام لکھتے ہیں اس کی ایکسیکیوٹیبل فائل بنتی ہے اور سی پی یو سے ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ is a set of instructions اور یہ ریم میں ہوتی ہیں آپ کا C P U random access memory سے آپ کی سسٹم میموری سے ایک ایک کر کے انسٹرکشنز ریڈ کرتا جاتا ہے اور انہیں ایکسیکیوٹ کرتا جاتا ہے ایسیوم کیجئے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں پرنٹ ایف فنکشن کال کیا ہے پرنٹ ایف جو سی لینگویج کے بہت ابتدائی دنوں سے بہت پاپولر ہو گیا تھا کیونکہ کنگان اینڈ رچی جنہوں نے سی لینگویج کا اسٹینڈرڈ دیا سی لینگویج کے اوپر سب سے پہلی کتاب آئی اسٹینڈرڈ سی لینگویج کی اسپیسیفکیشن سے متعلق سو so, اس کتاب میں جو پہلا پروگرام تھا وہ پرنٹ ایف کو یوز کرتا تھا سو so, ایسیوم uh, کریں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں پرنٹ ایف فنکشن کال کیا اب کیا ہوگا سی پی یو آپ کا پروگرام ریم سے آپ کے پروگرام کی انسٹرکشن ایک ایک کر کے ریڈ کر رہا ہے اور اسے کچھ دیر کے بعد آپ کا فنکشن کال پرنٹ ایف کی کال نظر آئی تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا فنکشن جو ہے وہ ریم میں کسی اور جگہ پہ ہے تو آپ کا سی پی یو آپ کے کرنٹ پوائنٹ آف ایکسیکیوشن سے فنکشن میں جمپ کر جاتا ہے یا ہم اسے یوں کہیں کہ فنکشن کال ہو جاتا ہے میموری میں ایک اسپیشل ایریا ہوتا ہے جسے آپ اسٹیک بولتے ہیں جو پیرامیٹر فنکشن کو پاس کرنے ہوتے ہیں فنکشن کال کرنے سے پہلے سی پی یو وہ تمام پیرامیٹر اسٹیک کے اوپر رکھ دیتا ہے یا اسٹیک کے اوپر پش کر دیتا ہے جب فنکشن کال ہوتا ہے تو وہ اسٹیک سے وہ والے پیرامیٹر اٹھا لیتا ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور انہیں یوز کر لیتا ہے فنکشن کی کوڈ جو ہے یا کال کمپلیٹ ہونے کے بعد فنکشن دوبارہ وہیں ریٹرن کرتا ہے جہاں سے وہ کال ہوا تھا جیسے آپ نے اپنے بہت سارے اپنے فنکشن بھی یوزر ڈیفائنڈ فنکشن بھی بنائے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ نے فنکشن کال کیا فنکشن کال ہونے کے بعد اس کے پیرامیٹر پاس ہوئے ٹھیک ہے فنکشن کال ہونے کے بعد ریٹرن ہوا اور اس سے اگلی والی انسٹرکشن ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہو گئی پروسیجر ایک دفعہ پھر سمرائز کر لیتے ہیں آپ نے فنکشن کال کیا پیرامیٹر سب سے پہلے اسٹیک پہ رکھے گئے اور آپ کا فنکشن کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہو گیا فنکشن نے اسٹیک میں سے کے اوپر ان پیرامیٹر کو یوز کیا کسی بھی طرح سے اور ریٹرن ہو گیا واپس جب اس کا کوڈ کمپلیٹ ہوا فنکشن ریٹرن کیسے کیا فنکشن نے ریٹرن کرنے کے لیے جہاں سے وہ کال ہوا تھا وہاں پہ ریٹرن کرنے کے لیے اس کو کوئی ایڈریس چاہیے سو فنکشن کو کال کرنے سے پہلے ریٹرن ایڈریس بھی اسٹیک پر رکھ دیا جاتا ہے کہ تم جب کال ہو کے کمپلیٹ کر لو گے اپنا کام تو سی پی یو وہاں سے ریٹرن ایڈریس اٹھا کے میموری کے اسی ایریا میں واپس چلا جاتا ہے جہاں سے فنکشن کال ہوا تھا تو اسٹیک کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں پیرامیٹرس جو آپ پاس کرتے ہیں ریٹرن ایڈریس اور ایک تیسری چیز بھی فنکشن کے اندر آپ جتنے لوکل پیرامیٹرز آرگیومنٹس ویریبلس بناتے ہیں سوری جو آپ جتنے لوکل ویریبلس بناتے ہیں وہ سارے بھی اسٹیک کے اوپر ہی بنتے ہیں جو ہی فنکشن ریٹرن ہوتا ہے اسٹیک ریوائنڈ کر دیا جاتا ہے ریوائنڈ ریوائنڈ کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی نیا اسٹیک کے اوپر پش کیا گیا ہوتا ہے آرگیومنٹس ریٹرن ایڈریس اور لوکل ویریبلس فنکشن کے یہ سارا کچھ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اس کو اسٹیک رول بیک کرنا یا ریوائنڈ کرنا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ فنکشن جو ہے جو آپ فنکشن کال کرتے ہیں وہ میموری کے کسی اور ایریا میں ہے اور جب وہ کال ہوا تو سی پی یو نے ایک جگہ سے انسٹرکشن ریڈ کر رہا تھا فنکشن کال ہوا اور اب وہ اٹھ کے وہاں سے فنکشن کے اندر سے ایک ایک کر کے انسٹرکشن اس نے ریڈ کرنا شروع کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ فنکشن بھی میموری میں کسی پرٹیکولر بائٹ سے شروع ہوتا ہوگا آپ شاید سمجھ گئے ہوں کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فنکشن کا بھی کوئی ایڈریس ہونا چاہیے تو جناب سی لینگویج میں آپ ایک ایسا پوائنٹر یا ایک ایسا ویریبل پوائنٹر ویریبل جو فنکشن کا اسٹارٹنگ ایڈریس اسٹور کر سکے وہ بنا سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں ایسے ویریبلس کو جو فنکشنس کے اسٹارٹنگ ایڈریس اسٹور کرتے ہیں پوائنٹرس ٹو فنکشنس کہتے ہیں تو جی جناب آخرکار ہم پہنچ گئے وہاں پہ جہاں ہم پہنچنا چاہ رہے تھے پوائنٹرس ٹو فنکشنس اس سے پہلے کہ میں پوائنٹرس ٹو فنکشنس کے بارے میں آپ کو مزید کچھ بتاؤں کہ آپ پوائنٹرس ٹو فنکشنز ڈیفائن کیسے کرتے ہیں ان میں فنکشن کے ایڈریسز کیسے اسائن کرتے ہیں اور پوائنٹرس ٹو فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے اوریجنل فنکشن انڈائریکٹلی کیسے کال کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم دوبارہ ان ڈکلریشن کی طرف چلتے ہیں کہ سی لینگویج میں جو کمپلیکس قسم کی ڈیفینیشن آپ دیکھتے ہیں ان کو ہم پڑھتے کیسے ہیں جی تو آ, میں نے کچھ ایکسپریشن اسکرین کے اوپر لکھ دیے ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور آ, وہ رول ذہن میں رہے جو آ, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کا جو ارے ہوتا ہے سبسکرپٹ آپریٹر اس کی اور فنکشن کال آپریٹر جو پیرنتھس ہوتی ہیں ان کی پریسیڈنس ہائر ہوتی ہے پہلا ایکسپریشن میں نے لکھا ہوا ہے int star F one parenthesis میں وائڈ تو سب سے ہائر آئے گی آپ کے فنکشن کال آپریٹر کی جو کہ آپ کی پیرنتھس ہیں تو آپ اسے ایسے ایسیوم کریں گے کہ ایف ون کے ساتھ چونکہ یہ لگا ہوا ہے so F one is a function جو کہ پیرامیٹر میں وائڈ لیتا ہے اور int star pointer to integer return کرتا ہے اگلا ایکسپریشن دیکھتے ہیں اس میں ہم نے جو آپ دیکھ رہے ہیں پیرنتھس لگا دی ہیں اسٹار ایف ون کے ارد گرد پریسیڈنس کے رولز کے مطابق اب یہ اسٹار ایف ون کے گرد پیرنتھس آنے کی وجہ سے اس کی پریسیڈنس ہائی ہو گئی ہے سو so, اب ہم اس کو یوں پڑھیں گے F one is a pointer so یہ سیگمنٹ ہم نے پڑھ لیا F one is a pointer اس کے فوراً دائیں طرف آپ کو ایک اور پیرنتھس نظر آ رہی ہیں یہ بتا رہا ہے کہ it's a pointer to function اور یہ فنکشن وائڈ آرگیومنٹس لیتا ہے کوئی آرگیومنٹ نہیں لیتا اور یہ ریٹرن انٹیجر کرتا ہے سو so, آپ نے ڈفرنس دیکھا پیرنتھس لگانے سے ہماری پریسیڈنس ہائر ہو گئی تو ایف ون کے ساتھ اب اسٹار کو وہ کمپائلر پہلے انٹرپریٹ کرے گا تو ہم ایف ون کو ہم نے ایک پوائنٹر بنایا پہلے کمپائلر اس کو اس کمپائلر نے اس کو پوائنٹر سمجھا اس کے بعد وہ آگے چلا اسے اس کے دائیں طرف پیرنتھس نظر آئیں تو وہ کہے گا کہ F one is a pointer to function اب یہاں ان پیرنتھس کے اندر آپ کو وائڈ نظر آ رہا ہے تو it's a pointer to function جس کا پیرامیٹر لسٹ کوئی نہیں ہے وائڈ ہے اور یہ ریٹرن انٹیجر کر رہا ہے آگے چلتے ہیں اگلی ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں انٹ اسٹار اسٹار ارے اور اس کے آگے ارے آپریٹر لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ کوئی سائز دے سکتے تھے کچھ بھی لیکن ہمارا کرنٹ انٹینٹ uh, جو ہے وہ صرف ان کو کو پڑھنا ہے جی تو جناب سبسکرپٹ جو ہم نے بریکٹس لگائی ہیں یا سبسکرپٹ لگایا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پریسیڈنس باقی یہ اسٹار وغیرہ سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ اب ہم اس کو پڑھیں گے کہ ارے از این ارے یعنی جو ہم نے ویریبل uh, لیا ہے ارے یہ ایک ارے ہے اور یہ ارے کس ٹائپ کا ہے اب آپ پیچھے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے int star star array is an array of pointers pointers to to int یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے جو ہے یہ ڈبل پوائنٹرز ٹو پوائنٹر کا ایک ارے ہے جی اگلی اسٹیٹمنٹ دیکھیے اگلی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اب یہاں پہ ہمیں دو پیرنتھس نظر آ رہی ہیں اب دو پیرنتھس ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی سیم ہے ہائیسٹ ہے لیکن سیم ہے تو آپ لیفٹ ٹو رائٹ ایویلویشن کریں گے لیفٹ ٹو رائٹ پڑھنا شروع کریں تو آپ سب سے پہلے اس کو پڑھیں گے اسٹار ارے جو پیرنتھس کے اندر لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ ارے از اے پوائنٹر ٹھیک ہے اس کے دائیں طرف آپ کو پھر پیرنتھس نظر آ رہی ہیں یہ اب function call argument function call operator سمجھا جائے گا تو ہم پڑھ رہے ہیں ارے از اے پوائنٹر جو ہم نے پہلے پڑھا it's array is a pointer to function اس کے دائیں طرف پرنتھس آنے کی وجہ سے اب ہم کہیں گے array is a pointer to function اور اب ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کے بائیں طرف اس کی ریٹرن ٹائپ دی ہوئی ہو تو ہمیں اس کی ریٹرن ٹائپ میں انٹ اسٹار نظر آ رہا ہے so array is a pointer to function اس کی پیرامیٹر لسٹ ایم ہے ہم نے وائڈ بھی نہیں لکھا ہوا اور وہ فنکشن جو ہے جس کا یہ پوائنٹر ہے وہ فنکشن ایکسپٹ کچھ نہیں کرتے ایز پیرامیٹر اور ریٹرن کیا کرتے ہیں پوائنٹر ٹو ریٹرن کرتے ہیں جی اب آخری بات آخری ایگزامپل اور وہ یہ ایگزامپل ہے کہ ڈبل اسٹار پیرنتس میں star F array brackets ten parenthesis close پھر پیرنتس دیکھنے میں تو یہ کافی ہاربل اور خوفناک سی چیز نظر آ رہی ہے لیکن یہ اتنی خوفناک ہے نہیں اگر ہم ایک ایک کر کے رولز اپلائی کریں جی پیرنتھس آپریٹر ہمیں پھر نظر آ گیا پیرنتھس کی پریسیڈنس سب سے ہائی ہوتی ہے اسٹار ایف ارے اور بریکٹ ٹین تو ہم دیکھیں گے کہ جی اب اس پرٹیکولر ایکسپریشن میں پھر ایک اندر بریکٹ دی ہوئی ہے تو اسٹار ایف ارے بریکٹ کے اندر ٹین اس میں بریکٹ جو ہے اس کی پریسیڈنس ہائیسٹ ہے تو ہم کہیں گے کہ ایف ارے جو ہے یہ ایک ارے ہے بریکٹ کو ہم پہلے ٹریٹ کریں گے F array is an array of size ten ٹھیک ہے اچھا it's an array of size اور اس کے اب لیفٹ پہ ایک اسٹار بھی لگا ہوا ہے اب ہم اسٹار کو بعد میں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے F array is an array of size ten of pointers یعنی کہ F array is an array of pointers اب آپ نے یہ والا سارا ایکسپریشن پڑھ لیا اور اب آپ کو دائیں طرف ایک اور نظر آ رہی ہیں جو کہ فنکشن کال آپریٹر سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک آئیڈینٹیفائر ہے ایک ایکسپریشن ہے سو ہم کہیں گے F array is an array of pointers to function اور اب آپ آگے آئیے وہ فنکشن ریٹرن کرتے ہیں double star pointer to double اس سے اگلی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو یہ بھی تقریباً آئیڈینٹیکل ہے اس میں اگر میں پریزیڈنس کے رولس کے مطابق پڑھوں تو سب سے پہلے جو میں اسٹیٹمنٹ پڑھوں گا وہ ہوگی اسٹار ایف ارے اور بریکٹ کے اندر جو ٹین لکھا ہوا ہے تو اس کو میں پڑھوں گا کہ F array array array is an of size سب سے پہلے میں اس کو ٹریٹ کروں گا نہ کہ پوائنٹر لیفٹ پہ جو اسٹار ہے وہ پوائنٹر کہہ رہا ہے رائٹ right پہ جو بریکٹ ہے وہ اس کو ارے کہہ رہی ہے تو لہٰذا میں اس کو پہلے ارے ٹریٹ کروں گا کیونکہ بریکٹ کی پریسیڈنس زیادہ ہے F array array is an of size اور اب ہم اسٹار لیفٹ والے اسٹار کو ویلو دے رہے ہیں تو ہم کہیں گے F array is an array of size ten of pointers so F array is an array of pointers اب اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو پھر فنکشن کال آپریٹر نظر آ رہا ہے جس میں انٹ انٹ کوما لکھا ہوا ہے تو اب آپ پڑھیں اس کو it's a function so F array is an array of pointers to function اور وہ فنکشن ایکسپٹ کرتے ہیں اور پوائنٹر ٹو ڈبل ریٹرن کرتے ہیں تو ہم نے ایک پوائنٹر ٹو فنکشن ڈکلیئر کرنا ڈیفائن کرنا سیکھا پرنسز لگا کے ہم اس کو پہلے پوائنٹر بناتے ہیں اور اس کے رائٹ سائڈ پہ فنکشن کال آپریٹر یا جو سمپل پرنسز ہوتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں جس سے وہ پوائنٹر ٹو فنکشن ٹریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے اور for your food for thought ہمارے پاس کچھ کوشچنس ہیں جو میں اسکرین کے اوپر لکھ رہا ہوں جی پہلے سوال میں آپ نے دو باتیں بتانی ہیں ایک چیز یہ ہے کہ جو ہم نے ایک ڈیکلریشن دی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے ایک پوائنٹر بھی ڈیفائن کیا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ پوائنٹر کے اندر اسٹار بھی جو ایکسپریشن نیچے لکھا ہوا ہے وہ اسائن ہو سکے وداؤٹ اے کمپائلر وارننگ اور ایرر تو پی ٹی آر کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں plus plus P T R P T R میں انکریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کتنی بائٹ اسکپ ہوں گی اور اس کے بعد جو دو لائنز لکھی ہوئی ہیں اس میں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان اسٹیٹمنٹس کو ریڈ کریں ان ڈکلریشن یا ڈیفنیشن کو ریڈ کریں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر رے پوائنٹرس اور پوائنٹرس ٹو فنکشنز کے بارے میں اس کے بارے میں غور کیجیے یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس uh, ہیں اور یہ ہمیں ہیلپ کریں گے انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں ہم یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ